تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ٹھیک دیں ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جادی تھے اور مشرک نہ تھے